www.attableek.com The Reviver of Iman الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال قال أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها وماله أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیو اور بزرگو نبی اکرم علیہ السلام والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت کم عمر تھے لیکن نبی اکرم علیہ والسلام کی خاص توجہ آپ کر رہی ان کی خالہ ہیں سیدہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ متحرہ تھیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ جاننا چاہا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی رات کیسے گزرتی ہے یہ بھی ہمیں پتہ چلنی چاہیے تو اس کے لیے مشورے میں یہ بات آئی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سمجھدار بچے ہیں ان کو آمادہ کیا جائے کہ یہ اپنی خالہ جان کے یہاں جا کر رات میں آرام کریں جس دن ان کے ہاں پیغمبر علیہ السلام کے قیام کی باری ہو اور رات میں دیکھیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے کیا معمولات رہتے ہیں اور پھر ہمیں صبح کو بتائیں سب کو چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چلے گئے خالہ کے ہاں آ ہی جاتا ہے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے خالہ کا گھر اپنے گھر سمجھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں بھی وہیں قریب میں لیٹ گیا مگر سویا نہیں کیونکہ میں تو ایک خاص پلاننگ کے ساتھ بھیجا گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ رات کا جب کچھ حصہ گزر گیا تو نبی اکرم علیہ السولا والسلام بستر سے نکل کر باہر تشریف لائے صحن میں ایک مشکیزہ ٹنگا ہوا تھا وہاں آ کر آپ نے کچھ ہاتھ منہ دھویا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر سورہ آل عمران کا آخری رکو پڑا ان نفی خلق سماوا دیول اور اس کے بعد ضرورت سے فارغ ہونے تشریف لے گئے اس درمیان میں نے وضو وغیرہ کا انتظام کر دیا اٹھ کر مسواک لا کے رکھ دی چھوٹی موٹی جو خدمت تھی وہ حالانکہ میں تو چھوٹا بچہ ہی تھا ابھی تو حضور کو میرا یہ ادب دیکھ کر بہت اچھا لگا اور حضرت نے میرے حق میں دعا فرمائی اللہ علم الکتاب وفقی فی الدین کہ اللہ ان کو یعنی ابن عباس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرمائیے اور ان کو دین کی فکر عطا فرمائیے سمجھ بوجھ عطا فرمائیے تو مبارک وقت کی دعا ہے اور مبارک ذات کی طرف سے دی گئی اور خوشی کے ساتھ خوشی کے وقت میں دی گئی ہے تو قبول ہوئی چنانچہ امت میں قرآن پاک کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کا پایا بہت بلند ہے ان کے اقوال مختلف آیتوں کی تشریح و تفسیر کے بارے میں کتابوں میں درج کیے جاتے ہیں تو حضور اکرم علیہ السلام کے چہیتے صحابہ میں ان کا شمار ہے اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے قریب بٹھاتے تھے بڑی عمر کے لوگوں کو کچھ احساس بھی ہوتا تھا کہ یہ چھوٹے بچے ان کو قریب بٹھا رکھتا ہے نوجوان ہیں بالکل لیکن ان کے علم و فضل کی وجہ سے ان کو ترجیح دی جاتی تو وہ روایت بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم علیہ سرات والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو دنیا میں چار چیزیں نصیب ہو جائیں اسے دنیا آخرت کی ہر بھلائی نصیب ہو جائے گی جسے چار چیزیں مل جائیں وہ چار چیزیں کیا ہیں فرمایا قلبن شاکرن شکر گزار دل یعنی اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر کی توفیق جسے مل جائے چاہے چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت دل سے شکر گزاری کا جذبہ مل جائے یہ بہت بڑی دولت ہے جو کسی انسان کو مل سکے کیونکہ اگر شکر کا جذبہ آدمی میں ہوگا تو کبھی ٹینشن میں نہیں رہے گا آدمی جس حالت میں بھی رہے گا خوش رہے گا اور اللہ کی نعمتوں پہ نظر رہے گی اور اللہ کے احسان تلے دبا رہے گا کوئی پریشانی بھی اسے پیش آئے گی تو سوچے گا کہ کتنے لوگ مجھ سے زیادہ دنیا میں پریشان ہیں میں ان سے تو اچھا ہوں اپنے سے زیادہ پریشانوں کو دیکھ کر اپنی پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے اور اللہ کی نعمتوں پہ نظر رہے گی تو کبھی آدمی نا شکر نہیں بن سکتا المنشا کی اور شکر کا تعلق دل سے ہے زبان سے نہیں زبان سے شکر کیا جا رہا ہے اور دل بے چین ہے تو یہ شکر نہیں ہے شکر تو دل سے ہوتا ہے اور آدمی یہ دیکھتا رہے سوچتا رہے کتنی انمول نعمتیں بلا کسی استحقاق کے اللہ تعالی نے ہمیں عطا کر رکھی ہم اس کی کوئی فیس ادا نہیں کرتے کوئی ٹیکس جمع نہیں کرتے کوئی اس کی اجرت نہیں دیتے کنٹینیو وہ نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں بغیر کسی اجرت کے ملی ہوئی اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں سورج ہمیں روشنی پہنچا رہا ہے کیا کسی نے بل جمع کیا ہے آج تک کہ کوئی کاؤنٹر ہو کہ بھائی یہاں جمع کرو ورنہ تو کل سے بجلی کاٹ دی جائے گی کوئی سورج ورج نہیں نکلے گا بیٹھے رہو اندھیرے میں ایسا ہے نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے سب کو مل رہی ہے روشنی اللہ کو ماننے والوں کو بھی مل رہی ہے نہ ماننے والوں کو بھی مل رہی ہے کمال ہے ورنہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی ایمان والوں کو تو ملتی سورج کی روشنی اور کافروں کو نہ ملتی ایسا بھی ہو سکتا تھا کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ وہ نہ فائدہ اٹھا پاتے اگر سب کو دے رہے ہیں لمٹ پانی ہے ہوا ہے پھل جات ہیں پھل فروٹ ہیں ہرے پڑے ہیں بازار خوب کھاؤ پیو کہاں سے آ رہا ہے کون سی فیکٹری بنا رہی ہے اور پھر آدمی کے اندر تو نعمتیں ہی نعمتیں پورا انسان نعمتوں کا مجموعہ ہے دیکھنے کے لیے آنکھیں سننے کے لیے کان ہیں بولنے کے لیے زبان ہے سمجھنے کے لیے دل دماغ ہے کھانے کو پچانے کے لیے پورا سسٹم ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے پورا نظام ہے وہ اتنا بڑا نظام ہے کہ آج اتنی ترقیات کے باوجود بھی سائنس پوری طرح سمجھ نہیں پائی کیسی کیسی باریک رگے ہیں جن میں خون کا دوران ہے ذرا سی رگ میں کمی آ جائے تو آدمی عاجز اور بیکار ہو جاتا ہے ان پہ آدمی نظر رکھتا ہے تو پل شاکرن شکر گزار دل ملے تو سکون آتا ہے طبیعت کو سکون آتا ہے ایک اطمینان والی زندگی نصیب ہوتی ہے شکر میں راحت ہے شکر میں اطمینان ہے اور فرمایا و لسان ذاکرن دوسری نعمت ذکر کرنے والی زبان یہ زبان اگر چپ رہے کچھ نہیں غلط جگہ استعمال ہو تو مصیبت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور ذکر میں استعمال ہو یہ اس کا سب سے بہترین مصرف ہے زبان کا کہ اس زبان سے اپنے خالق و مالک کا نام نکلے اس کی پاکی بیان ہو اس کی حمد و ثنا ہو اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہو اس کی تعلیمات کا تذکرہ ہو یہ زبان کا اصل کام ہے اگر یہ کام زبان کر رہی ہے تو زبان کامیاب ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلانا یہ بھی تو ذکر ہے قرآن پاک پڑھنا یہ بھی ذکر ہے الحمدللہ کہنا یہ بھی ذکر ہے سبحان اللہ کہنا یہ بھی ذکر ہے زبان اس میں لگی رہے اس سے بڑے نفع کا سودا اور کچھ نہیں میٹر چلے گا محنت کچھ نہیں آدمی بہت سے کام کرتا ہے تو محنت بھی کرنی پڑتی ہے ذرا طاقت لگتی ہے اسٹیم لگتی ہے اور ذکر کرنے میں زبان میں کچھ بھی نہیں اور ثواب اتنا جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں مسلم شریف میں روایت ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا الحمد للہ المیزان ایک مرتبہ آدمی الحمد للہ پڑھتا ہے تو اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ سارا نیکیوں کا پلہ اسی سے بھر جاتا ہے کیا محنت لگی الحمد للہ پڑھنے میں بتاؤ کیا وقت لگا کیا پیسے لگے سیکنڈوں میں الحمد للہ نیکیاں اتنی مل گئی اور فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ بہن اور سبحان اللہ الحمد للہ دونوں پڑھ لو تو اتنی نیکیاں ملیں گی کہ آسمان زمین کا جو خلا نظر آ رہا ہے یہ سب نیکیوں سے بھر جائے گا کتنی دیر لگی سبحان اللہ الحمد للہ پڑھنے میں تو آدمی اگر نیکیاں سمیٹنا چاہے تو سب سے زیادہ نیکیاں زبان سے سمیٹ سکتا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ دکان پہ بیٹھے دس بھی چل رہی کام بھی ہو رہا ہے ذکر بھی ہو رہا ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے جو بھی آدمی کیے کے لیے وقت بچے اپنے دنیاوی دینی کاموں سے وہ ذکر میں لگا دے ہی نفع میں رہے لسان کرن ایسی زبان آدمی کو مل جائے جو ذکر کرنے والی ہو اگتی اخیرت دنیا والا اسے دنیا آخرت کی بھلائیاں مل گئیں جسے لسان ذاکر مل گئی کل افسوس ہوگا قیامت میں آدمی دیکھے گا بھائی چٹے کے چٹے لگے بھائی کہاں سے آئے کیا وہ جو تم نے ذکر کیا تھا اس کے ہیں کہ اچھا افسوس ہوگا کیوں رہ گیا اور کر لیتا تو اور لگ جاتا مگر اس وقت کے افسوس کا کوئی اعتبار نہیں آج ہے موقع اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا ایسا جسم اللہ تعالی عطا کرے جو پریشانیوں کو جھیل سکے تکلیفوں کو برداشت کر سکے بیماریوں کو انگیز کر سکے طاقتور جسم ہو اس میں قوت مدافعت پائی جائے تاکہ وہ اپنے سب کام اچھی طرح انجام دے سکے نماز بھی وقت پہ پڑھ سکے روزہ بھی رکھ سکے حج بھی کر سکے ان سب چیزوں کا تعلق بدن کی طاقت سے پتہ چلا کہ صحت مند ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں دنیا میں ایسی ہیں جن سے لوگ کما حق ہو فائدہ نہیں اٹھاتے نقصان میں رہتے ہیں والفراغ ایک تندرستی اور ایک خالی وقت دونوں کو ضائع کر دیتے تو بدن ایسا بدن ہو جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا پریشانیوں کو جھیلنے والا طاقت اور قوت والا ہو ایسا بدن ملے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ ایسی بیوی نصیب ہو جو نہ اپنے بارے میں خیانت کرے نہ تمہارے مال کے بارے میں خیانت کرے یہ بھی آدمی کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہے کہ اسے نیک امانت دار عفت معاف شریک زندگی نصیب ہو جائے تو زندگی میں سکون آتا ہے بہت سے کام آدمی آسانی سے کر پاتا ہے اپنے گھر والوں کے غیر محسوس تعاون کے ذریعے نیکیاں بھی جبھی کر پاتا ہے جب گھر کی طرف سے سکون اور اگر گھر کی طرف سے سکون نہیں ہے ٹینشن ہے تو آدمی کا کہیں جی نہیں لگتا اور کوئی کام صحیح نہیں ہو پاتا دماغ ہی اپنی جگہ پہ نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ ایسا جوڑا عطا کرے جو ہم مزاج ہو جو دیندار ہو جو امانت والا ہو جو خیانت سے بچنے والا ہو جو عفت معاب ہو جسے یہ نعمت مل گئی اسے بہت عظیم نعمت نصیب ہوگی حضور اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے دنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ دنیا تو سب فنا ہو جانے والا برتنے کا سامان ہے اور ان میں سب سے اچھی چیز نیک بیوی ہے جو کسی کو نصیب تو یہ چار نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے شکر گزار دل ذکر کرنے والی زبان طاقتور بدن اور نیک بیوی جسے چار یہ چیزیں مل جائیں گی بھلے سے وہ مالدار نہ ہو کروڑ پتی نہ ہو کچھ نہ ہو لیکن چین سے رہے گا ان شاء اللہ یہاں بھی اور وہاں اور اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو چاہے وہ ارب پتی کیوں نہ ہو جائے اسے سکون نہیں مل سکتا سکون نہیں مل سکتا شکر گزار نہیں ہے فرض کرو شکر گزار نہیں ہے ارب پتی ہو گیا ہر وقت ننانوے کے گن میں لگا رہے گا نہ نیند آئے گی نہ کچھ کیونکہ شکر نہیں اور شکر گزار ہے اور جھونپڑی میں رہتا ہے مزے سے سوئے گا ٹینشن کچھ نہیں ارب پتی ہے لیکن بیگم اچھی نہیں ملی سر کے بال اڑا دے گی نیند نہیں آئے گی گولیاں کھا کے بھی نہیں سو پائے گا ایک صاحب آئے ہمارے ہاں یہی اوپر دار لکھتا میں اور شہر کے بڑے مالدار ایکسپورٹر بہت غمگین بیٹھ گئے آگے کہ بھئی کیسے آنا ہوا کیا بات ہے کہنے لگے آپ دیکھ رہے ہیں بتائیے کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیے سر کے بال اڑے ہوئے کیا اڑے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں کہ بس کیا بتاؤں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے لیکن بیگم ایسی ہے کہ اتنے سال ہو گئے ایک گھر میں رہتے ہیں وہ الگ کمرے میں سوتی ہے میں الگ کمرے میں سب کچھ اللہ نے دیا ہے بچے بھی بڑے بڑے ہو گئے گولی وہ کھا کر کے سونا چاہتا ہوں پھر بھی نیند نہیں آتی گولی بھی بے اثر ہو گئی چھوڑ بھی نہیں سکتا نہ ادھر نہ ادھر تو اگر بیگم موافق نہ ملے تو مال کیا کر لے گا ہر چیز کا حل مال تھوڑی ہے اسی طرح آدمی کو بہت مال مل جائے لیکن صحت نہ ملے نہ اٹھا بیٹھا جائے نہ کھایا پیا جائے کھیرے ککڑی پہ گزرے ہیں ارب پتی کیا اس ارب پتی کا فائدہ ہو صحت بھی ضروری ابھی تو آدمی مال سے بھی فائدہ اٹھائے اور سب کچھ مل جائے لیکن اس میں دینداری نہ ہو اللہ کی یاد نہ ہو اللہ کا ذکر نہ ہو ایسی دنیا پہ ہزار مرتبہ لانت ہے لانت ہے وہ دنیا جو اللہ کو بلا دے جو اپنے خالق و مالک کو بلا دے وہ راحت نہیں ہے وہ لانت ہے قیامت میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس لیے یہ چاروں چیزیں آدمی کی بنیادی ضرورت ہیں یاد رکھیے گا شکر گزار دل ہو ذکر کرنے والی زبان ہو صحت ہو عافیت ہو اور نیک بیوی ہو گھر کا ماحول اچھا ہو تو آپ دیکھیے پھر کوئی فکر نہیں یہاں بھی آ رہا ہوں وہاں بھی آ رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں سے سرفراز فرمائیں نا قدری نہ شکری سے ہماری حفاظت فرمائیں صلی اللہ خلقی محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين